اے عباس عافیت مانگا کریں عن ابن عباس ابن عبد المطلب قال قلت یا رسول اللہ البن شعی ال اس اللہ قول صلی اللہ عافیہ ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا ال الله فقال لي یا عباس یا عم رسول اللہ صلی اللہ العافیت فی الدنیا والآخرہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی چیز یعنی دعا سکھا دیجئے جو میں اللہ رب العزت سے مانگا کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگا کریں پھر کچھ دن رک کر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی چیز یعنی دعا سکھا دیجئے جو میں اللہ رب العزت سے مانگا کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عباس اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگا کریں